ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زبیر کے گھر میں ایک چراغ دیکھا تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا عائشہ میں یہی سمجھا ہوں کہ اسما کے ہاں ولادت ہونے والی ہے تو اس کا نام تم لوگ نہ رکھنا میں رکھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور اپنے ہاتھ سے ایک کھجور کے ذریعے ان کی تہنیق کی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھبیس یہ حدیث حسن ہے